جنگ ختم ہو چکی ہے کیا جیتنے والے جیت کے جا چکے ہیں کیا مجاہد دنیا سے ختم ہو چکے ہیں کیا جہاد بند ہو چکا ہے میری ایک بہن نے مجھے جیل کے اندر سے جیل کے اندر کسی طرح سے خط بھیجا کہا بھائی جان پریشان نہ ہونا دنیا کی ساری حکومتیں پابندی لگا دے میرے چھت سے جھنڈا اس دن اترے گا جس دن میری لاش گرے گی